السلام علیکم introduction to public administration management کا آج ساتواں لیکچر ہے اب تک جو چیزیں ہم کور کر چکے ہیں وہ ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ ہیں آج تھوڑا سا میں بات کروں گی مینجمنٹ سائنس کے بارے میں جو کہ آخری اور لیٹسٹ اسکول ہے in understanding organization and public management system اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے about the organizational system and the governmental system in the سب اس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سب کانٹیننٹ میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جو ایک کامن ہماری ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری ہے وہ کیا ہے پہلے دیکھ لیجئے لیکچر کے کانٹینٹس آج کے کیا ہیں آج کے لیکچر میں پہلے little bit about management science and then about the historical context of public administration in Pakistan As you may see in the slide, that the period that we are going to cover is Indus Valley Civilization. We are going to cover Mughal period, British period, and post-independence periods. This is going to be a series of lectures in this context, but today we are going to talk about Indus Valley Civilization and its effect on the uh, public administration. And what organization that we see in Pakistan today have their influence in the historical context سب سے پہلے مینجمنٹ سائنس مینجمنٹ سائنس یہاں میں یہ کہتی چلوں کہ آپ نے ایف ڈبلو ٹیلر کی سائنٹیفک مینجمنٹ ہم نے شروع میں پڑھی تھی لیکن سائنٹیفک مینجمنٹ اور مینجمنٹ سائنس میں فرق ہے کیا فرق ہے سائنٹیفک مینجمنٹ میں اور مینجمنٹ سائنس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹیلر نے یہ کہا تھا کہ ہم آرگنائزیشنل کے آؤٹ پٹ کو میجر کر سکتے ہیں ورکرز کو بہتر افیکٹو بنا سکتے ہیں ہم آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں اگر ہم سائنس کے سائنٹیفکلی تمام کام کو آرگنائزیشن کے تمام کام کو سائنٹیفک پرنسپلس پہ رن کریں اس کے لیے اس نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے تھے اور آپ یاد رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شولنگ ایکسپیریمنٹ تھا جس پہ ٹیلر نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ کس طرح سے کام ورکرز کے کام کو اگر ہم سائنٹیفکلی آبزرو کریں تو ہم ان کی ایفیشنسی کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ مختلف ہے سائنٹیفک مینجمنٹ سے مینجمنٹ سائنس کی ابتدا سیکنڈ ورلڈ وار سے ہوئی اور یہ اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ سائنٹیفک ڈسکوریز اور ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ریپڈ ہو گئی تھیں اور ان کے اثرات نہ صرف عام زندگی پر زیادہ تھے بلکہ وہ آرگنائزیشنس کو بھی افیکٹ کر رہی تھیں اور چونکہ مینجمنٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن کو اس وقت تک اتنی پرفیکٹ ڈسپلن نہیں سمجھا جاتا تھا لہذا جو لوگ اس میں کام کر رہے تھے آرگنائزیشنل کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ مینجمنٹ یا پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ایک سائنس ہے it is not only an art but it is science and they try to use the try to applied the scientific concept to the organization اور جیسا میں نے ایک پوائنٹ پر جب ہم بہیورل اسکول کی بات کر رہے تھے اور اسکول آف ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک لونگ آرگنیزم کی طرح سے ہیں دے آر سسٹمس کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک لونگ سسٹمز ہیں یہ بدلتی ہیں تو اس کانسیپٹ کو بھی ہم نے بایولوجیکل سائنس سے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں اپلائی کیا تھا تو یہاں پر ایپلیکیشن تھی of mathematics of statistics and economic models on the issues and problems of management and issues and problems that emerge in the organization جیسے کہ آپ نے ایف بی اے میں آپ ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسٹیٹسٹکس بھی پڑھی ہوگی اور آپ نے میتھمیٹکس بھی پڑھی ہوگی کچھ آپ میں سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے کچھ آپ نے پری میڈیکل کے ہوں گے اور کچھ آرٹس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو چیزیں آپ نے اسٹیٹسٹکس میں یا میتھمیٹکس میں تھیوریٹیکل اس میں کانٹیکس میں استعمال کی تھی جب ہم مینجمنٹ کے ڈسپلن میں آتے ہیں تو ہم انہی ٹولس کو استعمال کرتے ہیں ان اپلائڈ فارم اور ایپلیکیشن آف اسٹیٹسٹکس یعنی آپ جب کبھی کسی چیز کی جیسے پاپولیشن ہے پاپولیشن میں ایوریج ایج دیکھتے ہیں یا انکم آپ نے دیکھنی ہے کسی سوسائٹی کی کسی اکانمی میں انکم آف ہاؤس ہولڈ دیکھنی ہے تو آپ اس کا مین اور میڈین لیتے ہیں اور موڈ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ اس سے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی کی ایوریج انکم کیا ہے اسی طرح سے میتھمیٹکس کے بہت سے ماڈلز ہیں اور اکنامکس کے ماڈلس ہیں جن کی ایپلیکیشن مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اکنامک ماڈلز استعمال کرتے ہیں مینجمنٹ کے ڈسپلن کے لیے آرگنائزیشن کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے یا ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں نظر آتے ہیں تو ہم یہ کئی دفعہ ماڈلس کو اس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں when we are trying to determine relation between two اور مور ویریبلس اور مثال میں نے آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایج اور لرننگ جو ہے اس میں کیا ریلیشن شپ ہے یعنی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے کیا ویسے ویسے لرننگ کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے یا ایجوکیشن کا لرننگ کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ ویریبلس کا جب ہم ریلیشن شپ ڈٹرمن کرتے ہیں اور ان میں اس کا آپس میں کو ریلیشن ڈٹرمن کرتے ہیں تو ہم بہت سے اکنامک ماڈلز استعمال کرتے ہیں یا اسٹیٹسٹیکل ماڈل استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم انکم اور ایکسپینڈیچر انکم جیسے جیسے بڑھتی ہے ہاؤس ہولڈ کی تو ویسے ویسے ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے so there is a definite relation between income and expenditure اسی طرح سے ٹریننگ اینڈ ایفیشنسی ہے جن لوگوں کی ٹریننگ زیادہ بہتر ہے یا زیادہ جنہیں ٹریننگ کسی کام کو کرنے کی اسپیشلائزیشن ہے تو ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں ہم یا گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انکم اور ایکسپینڈیچر ہے تو گورنمنٹ یہ جاننا چاہے گی کہ اگر ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھ رہی ہے ایکسپینڈیچر بھی بڑھ رہا ہے ظاہری بات ہے انکم سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا پالیسیز پہ کیا افیکٹ ہوگا یعنی کیا جب انکم ہاؤس ہولڈ کی بڑھ رہی ہے تو ان کا ایکسپینڈیچر کن کن چیزوں پہ بڑھے گا ایجوکیشن پہ بڑھے گا ہیلتھ پہ بڑھے گا یا ویسے جو ڈیلی کنزمپشن کی آئٹمس ہیں فوڈ آئٹمس ہیں ان پہ بڑھے گا تو یہ انفارمیشن گورمنٹ کے لیے یا آرگنائزیشنس کے لیے ایک بڑی امپارٹینٹ انفارمیشن ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر یا تو گورنمنٹ زیادہ اسکول کھولے گی ظاہری بات ہے ایکسپینڈیچر اگر ڈیلی جیسے جیسے انکم بڑھتی ہے تو بیسک آئٹمس سے ایکسپینڈیچر ہٹ کے اور آئٹمس کی طرف جاتا ہے یعنی لوگ اپنے ایکسپینڈیچر کو انکریز کرتے ہیں لیٹس سی آن ایجوکیشن اور ہیلتھ تو ان کے لیے پھر یہ گورنمنٹس یہ جاننا چاہیں گی کہ پھر کیا زیادہ اسکول کھلنے چاہیے اگر انکم بڑھ رہی ہے یا ہیلتھ فیسلٹیز کریٹ کرنی چاہیے زیادہ یا زیادہ پارکس کھولنے چاہیے کیونکہ جب انکم بڑھے گی تو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ان کو فیسلٹیز ہونی چاہیے تو یہ ایک امپارٹینٹ انفارمیشن ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن خواہ وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو اس کے لیے اہم ہے تو اسٹیٹسٹیکل ماڈلز اور اکنامک ماڈلز اور uh, بہت سے ٹولز uh, استعمال کیے جانے لگے ان مینجمنٹ ڈسپلن ایک تو یہ وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بات بھی اسٹیبلش کرنی تھی کہ مینجمنٹ صرف آرٹس نہیں ہے یہ سائنس بھی ہے یعنی اس میں ڈگری آف پرفیکشن بھی ہے اس کو زیادہ پرفیکٹ ڈسپلن uh, ظاہر کرنے کے لیے بہت سے ٹولز اور ڈسپلن سے بورو کیے گئے اور ان کا فائدہ بھی بہت رہا اس سے بہت سی بہتر پروگرامز اور بہت سے اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے by using these scientific tools تو یہاں تک ہم نے بات کی uh, اپنے ڈفرنٹ جو اسکولز آف تھاٹ جو ویسٹ میں ڈیولپ ہوئے اور ہم نے شروع میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو ٹولز اور سسٹمز مینجمنٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے ڈیولپ ہوئے وہ in response to changing circumstances کیا تھیں چینجنگ سرکمسٹانسز ایک تو انڈسٹریل ریولیوشن تھی جس نے بہت گہرا افیکٹ سوسائٹی کے اوپر چھوڑا لوگوں کی انکمز جو ہیں اس پہ اس کا اثر ہوا پھر اس کے علاوہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز اور ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں نئے نئے نہ صرف کنزیومرز کے لیے بہتر ہاؤس ہولڈ الیکٹرانک گیجٹریز آنے لگیں بلکہ آرگنائزیشنز نے بھی اپنے ٹولز اور اکوپمنٹس چینج کیے جس میں سب سے زیادہ جو ایک ریولیوشن ہے وہ کمپیوٹر کی تھی ان ریسنٹ ٹائمز لیکن سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو پہلے ہو رہی تھی اس کے ریسپانس میں بھی آرگنائزیشن کی ایفیشنسیز کو بڑھانے کا ایک رجحان تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جتنی ڈیولپمنٹ کی ہم نے بات کی یا جتنی سائنٹیفک ہم نے جو جتنے ہم نے اسکولز آف تھاٹس کی بات کی کہ ایک آرگنائزیشن کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے دیکھا کسی نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کی ایک پراپر اسٹرکچر ہونی چاہیے فیول نے اپنے فورٹین پوائنٹس دیے آرگنائزیشنس کے لیے پھر ایف ڈبلو ٹیلر نے بات کہی تو ان تمام چیزوں کا تعلق تھا ویسٹ سے اب تک ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے اتنی باتیں کی اور اب تک جو ہم نے بات کی چھٹے لیکچر تک وہ ہم نے بات کی کہ ویسٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تو کیا یہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ کیا حکومت نہیں تھی یہاں پہ ادارے نہیں تھے جو جس جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ سائنٹیفکلی یا کسی اصول کے مینجمنٹ کے اصول کے تحت یا آرگنائزیشنل پرنسپلز یا کوئی تھیئری جو ہے اس کے کانٹیکس میں انہوں نے کام نہیں کیا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر وہ ادارے بھی تھے اور اس خطے کی جو سولازیشن ہے جو تہذیب ہے وہ ویسٹ کی سویلائزیشن سے بہت قدیم ہے اور یہاں پہ جو ڈسکوریز ہوئیں اور جو یہاں پہ ہمیں ایسکویشن سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوئیں ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ حکومتیں تھیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی رہیں اسی موضوع پہ آج ہم فردر اس لیکچر کو جو ہے لے کے چلیں گے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں آج ہم جس چیز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا آج کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے پاکستان کا اس کے اوپر بہت سے اثرات ہیں جو برٹش دور کے تھے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دو سو سال حد تک حکومت رہی برٹشز کی انگریزوں کی حکومت یہاں پہ رہی اور انہوں نے یہاں پر کافی جو ایڈمنسٹریٹو نظام تھا اس میں کافی وہ تبدیلی لے کر آئے لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی حکومتیں رہیں اور اس علاقے کو جس کو انڈس ویلی سولہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے یعنی ایون قبل مسیح کے زمانے میں جو حکومتیں رہیں انہوں نے یہاں پر جو نظام قائم کیا جو رائج کیا حکومت کا نظام اور معاشرے کو چلانے کا نظام اور معاشرے میں اداروں کو چلانے کا نظام وہ ایک ایسا نظام تھا جس کے اثرات بہت سے لوگ آنے والی جو نسلیں تھیں یا حکمران تھے انہوں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا اور اسی کی کو بنیاد رکھتے ہوئے تبدیلیاں لے کر آئے جیسا کہ ہم جس چیز کی بات کرنے چلے ہیں وہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں میں نے اپنے فرسٹ لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ public administration means administration word which is taken from other language Latin language which means to serve یعنی public administration to serve public اب پبلک کی جو ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی اور یہ جاننا یہاں پر ضروری ہے کہ کچھ اہم فنکشنز ہیں جو حکومتوں کو یا حکومت کو ضرور پرفارم کرنی پڑتی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل فنکشنز آف گورمنٹ یہ چیز آپ ذہن نشین کیجئے کہ جو ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں حکومت کی چاہے وہ کوئی بھی دور ہو یعنی بے شک ہم کہیں کہ جی حکومت کی کا جو رول ہے وہ اکانومی میں کم ہونا چاہیے یا حکومت کا رول اکانومی میں زیادہ ہونا چاہیے یا لیکن اس کے باوجود جو چار اہم چیزیں ہیں جو چار اہم فنکشن ہیں وہ حکومت نے ہر صورت پرفارم کرنی ہے اس کے بغیر چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا حکومت ہو یا سٹیزنز ہوں وہ کام نہیں کر سکتے تو آپ جیسا کہ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم میں آپ کو ہسٹری میں لے کے چلوں میں آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ یہ چار ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں جس میں سے پہلی ہے to maintain law and order یعنی جب تک امن اور امان قائم نہیں ہوگا سوسائٹی میں اس وقت تک کوئی بھی کاروبار زندگی جو ہے وہ چلانا ناممکن ہی تصور کیا جائے گا سو یہ ایک پہلی حکومت کا فرض ہے ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں سوسائٹی میں امن و امان قائم رکھے دوسری چیز جو حکومتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیکسز کلیکٹ کریں اب آپ پوچھیں گے کہ ٹیکس کلیکشن کی کیا ضرورت ہے حکومت کیوں ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے یعنی جو آمدن ہے حکومت کی وہ ٹیکسز ہی ہیں یعنی حکومت جو سروس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے ہم سڑکیں استعمال کرتے ہیں یا اسکول استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے عوض میں کچھ پے کرتے ہیں لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کی آمدن زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے تو جن جن کی آمدن یا انکم زیادہ ہے وہ ان کے اوپر ان سے گورنمنٹ ٹیکسز وصول کرتی ہے لیٹ سے ان کی انکم پہ یا ان کی پروڈکشن پہ اور جن لوگوں کی آمدن کم ہے ان کے لیے وسائل کریٹ کرتی ہے کہ سوسائٹی میں ایک ایکوٹی اور جسٹس ہو اور میں نے اپنے شروع کے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ جب ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ جسٹس اور ایکویٹی اور فیئرنیس ہے سوسائٹی میں تو ٹیکس کلیکشن بھی وہی ایک ذریعہ ہے جس سے حکومت ان لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں اور جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ان کے لیے وسائل جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے یعنی سڑکیں بنانا ڈیمز بنانا اسکول کھولنا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے سوسائٹی میں مہیا کی جاتی ہیں تیسری چیز جو حکومت کی ذمہ داری اور ٹریڈیشنل فنکشنز میں آتی ہے وہ ہے ڈیفینس ڈیفینس یعنی ملک کا دفاع یہ بھی حکومت کی ذمہ داری میں ہے کہ جہاں وہ امن و امان قائم رکھتی ہے وہ ایکسٹرنل تھریٹ سے بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے بھی اس کی وہ ملک کو پروٹیکٹ یا اس کی دفاع کرتی ہے یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے اور فائنلی ایک چیز جو ہے یہ پرانی ٹریڈیشنل فنکشنز میں ہے کہ مینٹیننس آف منٹ اب آپ کہیں گے کہ منٹ کیا ہوتی ہے منٹ کہتے ہیں جہاں پہ حکومت کرنسی بناتی ہے پرانے زمانے میں منٹ ہوتی تھی جہاں پہ سکے بنتے تھے تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ نوٹ چھاپنا ہر کوئی نوٹ نہیں چھاپ سکتا یا سکے نہیں بنا سکتا یہ حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ مینٹین کرتی ہے جہاں پہ نوٹ آج کل کے زمانے میں تو نوٹس ہیں پیپر کرنسی ہے بلکہ پلاسٹک کرنسی بھی آ گئی ہے تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو پیپر کرنسی ہے یا میٹالک کوائنز ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری تصور کیے جاتے تھے اور آج بھی یہ حکومت کی ٹریڈیشنل فنکشنز میں سے ایک ہے تو سب سے پہلے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کی طرف جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں بھی کہا کہ جب ہم پرانی سولازیشنس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں کہ یہ سویلائزیشنز اگر قائم تھیں تو کیا وجوہات تھی ان کے پیچھے کیا قوت تھی وہ حکومتی قوت وہ وسائل کی قوت وہ کیا تھی تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے تو مہنجو ڈارو اور ہڑپا کی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ دیز ویری ڈیولپڈ سٹیز اور یہ تقریباً 3250 سے لے کے 2750 BC بی سی کا پیریڈ ہے آپ دیکھیں کہ بہت قدیم زمانہ ہے یہ جب یہ دو سولاشن اس علاقے میں تھیں اچھا انڈس ویلی سولہ ہم کہتے ہیں انڈس ویلی سولہ اس لیے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ یہ تمام وہ تہذیبیں جو دریائے انڈس پہ نارتھ سے لے کر ٹل دی بلوچستان کا ایریا بھی اس میں آ جاتا ہے این ڈبلو ایف پی کا ایریا بھی آ جاتا ہے پنجاب کا علاقہ بھی بھی آ جاتا ہے یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے تھا اور جیسے جیسے یہاں پر لوگوں نے باہر سے لوگ یعنی سینٹرل ایشیا سے لوگ اور ایون گریک لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے واز دا کانکرر گریک تھا وہ بھی اس نے بھی یہاں پر آ کر یعنی اس علاقے میں اس کی فوجیں آئیں اور اس کی یہاں پر سیٹلمنٹس تھیں تو گریک انفلوئنس بھی اس علاقے میں میں پایا جاتا ہے گارڈن چائلڈ جو کہ ایک ہسٹورین ہے اس نے اس علاقے کے بارے میں لکھا ہے the remains of many well planned streets and municipal system of drains regularly cleaned reflect the vigilance of some regular municipal government its authority was strong enough to secure observance of town planning by یعنی جب ان علاقوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے اور گارڈن اس کو بڑی خوبصورتی سے لکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی سڑکیں جو تھیں وہ باقاعدگی سے صاف ہوتی تھیں اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ یقیناً ایک ایسی حکومت تھی جو ویجیلنٹ تھی یعنی جو چکنی تھی اور جو اپنے علاقوں کا خیال رکھتی تھی اور اس کی اتارٹی اتنی تھی کہ ٹاؤن پلاننگ یعنی جس طرح سے ٹاؤنس کو یعنی وہاں اس شہر کو یعنی یہ وہ بات کہہ رہا ہے ہڑپا اور مینجوڈارو کے بارے میں کہ اس طرح سے اس کو پلان کیا گیا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ واقعی یہاں پہ جو بائی لاز ہیں ٹاؤن پلاننگ کی یعنی لاز جو ہیں ان کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا رہا تو یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں کی حکومتیں اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ تھیں کہ انہوں نے لاز جو بھی انہوں نے بنائے اس کو سختی سے انفورس کیا اسی بارے میں گارڈن آگے چل کے کہتا ہے granaries at Harappa were constructed in planned and coordinated manner grain was source of wealth and collected as taxes اب دیکھیں اس سے یہ ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ گرینریز پہ بہت توجہ تھی اور کس لیے توجہ تھی کہ گرین یعنی جو اناج تھا اس کو بطور ٹیکس استعمال کیا جاتا تھا جب ہم نے یہ بتایا کہ ٹریڈیشنل جو فنکشنز ہیں ریسپانسبلٹیز ہیں گورنمنٹ کی اس میں ٹیکس کلیکشن ایک بہت اہم فنکشن ہے لہذا اناج چونکہ بطور ٹیکس استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ جو اکانمیز تھیں وہ اس وقت ابھی کوائنس کا یا کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا بارٹر سسٹم تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیز کے بدلے میں چیز ایکسچینج ہوتی تھی تو اناج جو ہے وہ چیز ایک کموڈیٹی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا اور اس کو ایز اے آپ یوں کہہ لیں کہ it was kind of a money that was used اسی لیے حکومت اس کو کیا کہتے ہیں ایز اے ٹیکس استعمال کرتی تھی اور گرینریز جو ہیں وہ بہت ہی پلانڈ طریقے سے بنائی جاتی تھی کیونکہ اس میں سارا the wealth of the government was contained in those granaries Maurya empire جو ہے اب آپ تھوڑا سا مجھے یہ پتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ہسٹری سے بہت گھبراتے ہیں اور سب سے جو بری چیز اسٹوڈینٹس کو لگتی ہے وہ ہسٹری ہے لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے جب تک ہم کسی چیز کی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے یا ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں باتوں جو آج کی باتیں ہیں وہ نہیں سمجھ میں آئیں گی تو اس لیے اگرچہ جس پیریڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں بڑا ریموٹ اور ڈیٹیچ لگتا ہے یعنی اتنی پرانی باتیں کیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ جو پرانی حکومتیں تھیں وہ انہی کی جو بنیادیں تھیں انہی کے بنیادوں کو ہم نے وقت کے ساتھ تبدیل کیا اور ہماری بنیادی چیزیں آج بھی وہی ہیں جو اتنے قدیم زمانے سے تھیں تو موریہ پیریڈ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ دس از فورتھ سینچری کا پیریڈ ہے اور یہ ایک بڑا ہی دور وہ سمجھا جاتا ہے جو بڑا ڈویلپڈ دور تھا ڈیولپڈ اس سینس میں تھا کہ حکومت نے بہت ہی ایک اچھی آرگنائزیشن جو ہے اس کو قائم کیا ہوا تھا اور دیکھیں کہ اس زمانے میں ابھی آپ کو اگلی سلائیڈ میں اس چیز کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے حکومت نے ہر فنکشن کو اپنی ڈیوائڈ کیا ہوا تھا تو in this time period as you as we are looking at the slide that government officials there were had different functions to perform so there were government of officials looked after agriculture improvement یعنی ایگریکلچر جو تھا وہ ہمیشہ سے بیک بون رہا ہے اس علاقے کا اور گورمنٹ آفیسرز ایسے تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایگریکلچر کو لک آفٹر کریں یعنی اس کی دیکھ بھال کریں یہ یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ کہاں پہ سے اچھا پروڈیوس آ رہا ہے دوسری چیز جو جس کے لیے افسران متعین کیے گئے وہ تھے میجرمنٹ آف لینڈ لینڈ کی measurement land was very important resource in this area ویسے بھی لینڈ ایک بہت امپارٹینٹ ریسورس ہے کہ اس کی اس کو میجرمنٹ اس کو صحیح اس کی پیمائش کی جائے کیوں صحیح پیمائش کی جائے کہ کتنا لینڈ جو ہے کس کے پاس ہے اور جتنا لینڈ جس کے پاس ہے اس میں سے کتنا پروڈیوس جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی افسران جو ہیں وہ متعین کیے گئے تیسری چیز جس کے لیے افسران متعین کیے گئے وہ تھا اریگیشن سسٹم اب اریگیشن سسٹم یہ تھا کہ اس زمانے میں دریا تھا انڈس دریا جو صدیوں سے اس علاقے میں بہتا آ رہا ہے اس دریا سے اس ارد گرد کے علاقے جو ہیں ان کو سیراب کیا جاتا تھا اور انسپیکٹرز تھے افسران تھے جو یہ دیکھتے تھے کہ پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو جن کے لینڈز ہیں ان کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا تو یہ ایک اس کے لیے بھی علیحدہ افسران تھے اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ میں کہ گورنمنٹ آفیسرز جو تھے ان کے لیے ان کی تین کیٹیگریز تھی یہ اسی دور کی بات ہے موریہ پیریڈ کی وہ تین کیٹیگریز کیا تھیں ایک تو ڈسٹرکٹ یعنی تحصیل کے افسران تھے ان کی کیا ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ دیکھیں کہ اریگیشن کا جو نظام ہے اس کو لک آفٹر کریں زمین کی میجرمنٹ اس کی پیمائش یعنی یہ زرعی زمین کی بات ہو رہی ہے اس کی پیمائش کے لیے ہنٹنگ یعنی شکار گاہیں جو ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو تھیں ایگریکلچر زراعت کا روڈز اینڈ ڈسٹینس سٹونز اب آپ نے دیکھے ہوں گے اور آج بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں اب ہم کتنے پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں آج بھی ہیں کہ یہ بھی حکومت کے ڈسٹرکٹ آفیسرز کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہر میل کے اوپر صحیح طریقے سے ایک سٹون نصب ہو جو یہ ظاہر کرے کہ کتنے میل جو ہیں وہ رہ گئے یعنی مائلیج سٹون تھا کیونکہ اس زمانے میں جو سفر تھا وہ بذریعہ اینیملز بیک پر ہی ہوتا تھا تو جو مسافر سفر کرتے تھے ان کے ان کو یہ اندازہ لگانا کہ جو ان کی منزل ہے وہ کتنی دور رہ گئی ہے وہ مائل سٹون پر جیسے آج مائلج آپ دیکھیں بورڈز پہ لکھے ہوتے ہیں لیکن آج بھی آپ کو مائل سٹونز نظر آتے ہیں ان مائل سٹون سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب ان کی منزل کتنی دور ہے سو so یہ بھی ایک اہم ذمہ داری تھی دوسری قسم کے جو آفیسرز تھے وہ ان کا تعلق فوج سے تھا ڈیفینس میں نے کہا ایک بہت اہم فنکشن ہے تو دوسری قسم کے افسران جو تھے ان کا تعلق فوج سے تھا اور ان کا کام تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں اس علاقے کو تیسری قسم کے افسران جو تھے ان کا کام تھا کیپٹل مینجمنٹ نا یہاں کیپٹل مینجمنٹ کیپٹل منی سے اس کا تعلق نہیں ہے پیسے سے نہیں کیپٹل سے مطلب ہے دار الخلافا یعنی جو دار الخلاف ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے افسران متعین تھے ان کی کیا کس طرح سے ان کی فنکشنز ڈیوائڈیڈ تھیں کہ ہر کیپٹل میں دیور سکس بورڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ بورڈ کا مطلب ہے کہ گروپ آف لیٹ سے فور اور five official which constitutes a board each managing یعنی سکس بورڈز تھے اور ہر بورڈ جو تھا وہ مینج کرتا تھا کیا چیز سپرویژن آف فیکٹریز یعنی یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی فیکٹریز فیکٹریز تھیں جہاں پر چیزیں بنتی تھیں لیکن مینولی مثال کے طور پہ یوں کہہ لیا جائے کہ کس چیز کی فیکٹری ہو سکتی ہے اگر آپ کی امیجنیشن کو ہم استعمال کریں اور ہم یہ سوچیں کہ اس زمانے میں کس طرح کی فیکٹریز ہوں گی تو فیکٹریز ہم کہیں گے کہ اس زمانے میں عام طور پہ جو کام ہوتا تھا وہ میٹل ورک ہوتا تھا دھات کی چیزیں بنتی تھیں ہاتھ سے چیزیں لوگ بناتے تھے تو دھات کے برتن کہہ لیجئے مٹی کے برتن کہہ لیجئے اس قسم کی یا چرخے پر کام ہوتا تھا لیکن یہ تو خیر گھروں کے لیے ہوتا تھا عام طور پہ دھات کی فیکٹریاں تھیں یا مٹی بنانے کے جو برتن ہیں وہ ان فیکٹریز تو ان کی سپرویژن جو تھی ان بورڈ کی ذمہ داری تھی یہ بورڈ جو تھے یہ گروپ آف آفیشلس تھے جو ان چیزوں کو سپروائز کرتے تھے تو ایک تو یہ ذمہ داری تھی دوسری ذمہ داری تھی کیئر آف فارنرز یعنی فارنرز کا مطلب ہے کیونکہ وہ کیپٹل دارالخلافہ کی مینجمنٹ کرتے تھے تو جو لوگ دوسرے ممالک سے آتے تھے ان کی دیکھ بھال ان کے آرام کا خیال ان کی سیر و تفریح کا خیال یہ ایک دوسرا بورڈ تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی تیسرا جو بورڈ تھا جو کیپٹل دارالخلافہ کو میں مینج کرتا تھا وہ برتھس اینڈ ڈیتھس یعنی کتنے لوگ آپ کو پتا ہے آج بھی یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے میونسپل کارپوریشن یا سٹی کا جو ہے اس میں درج کرانا پڑتا ہے اسی طرح سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پہ بھی اس ریکارڈ کو ریکارڈ کرانا ہوتا ہے کہ اتنے یہ شخص جو ہے اب ہیز نو مور تو یہ بھی ایک وہاں پہ ریکارڈ سسٹم تھا جس کا یہ بورڈ جو ہے اس کو لک آفٹر کرتا تھا چوتھی ذمہ داری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ اور کامرس کی تجارت سے تجارت جو لوگ دوسرے ممالک میں جا کے تجارت کرتے تھے یا trade within the country جو ہے کیا جاتا تھا اس کو سپروائز کرتے تھے پانچواں جو بورڈ تھا اس کی ذمہ داری تھی انسپیکشن آف مینوفیکچرڈ آرٹیکلز یعنی جو چیزیں بن چکی ہیں فیکٹریز میں وہ ان کی انسپیکشن کریں انسپیکشن کس چیز کی کریں اس کی کوالٹی مناسب ہے اس کے دام کیا لگیں گے مارکیٹ میں تو اس کا کام یہ تھا کہ اس کی کوالٹی اور اس کے پرائز کو جو ہے وہ وہ ڈٹرمن کریں اس لیے کہ اگین حکومت نے اس سے ٹیکس وصول کرنا ہو تو حکومت کو پتا ہو کہ وہ صحیح ٹیکس کا اندازہ لگا سکے اور چھٹے بورڈ کی ذمہ داری تھی کہ ٹیکسز کو کلیکٹ کرنا کوئی بھی حکومت اس وقت تک نہیں کاروبار کر سکتی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنا ٹیکس کلیکشن کے نظام کو افیکٹو یعنی بہتر نہ بنائے کیونکہ اگر اس کا ٹیکس اس کی انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو پھر اس کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہوگا اور اس کے لیے کاروبار حکومت چلانا مشکل ہوگا اب آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ ایک کتاب ہے جو آج بھی اس کو دیکھیں کہ فورتھ سینچری بی سی میں یہ کتاب in Maurya period Maurya kings dynasty تھی Maurya they were the kings that rule this part of the subcontinent ان کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی یہ سنسکرت میں کتاب تھی لیکن اس کی ٹرانسلیشن انگریزی میں کی گئی تھرٹیز میں میرا خیال ہے اس کتاب کی ٹرانسلیشن کی گئی اور اس کا آتھر اگرچہ ڈسپیوٹڈ ہے لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آتھر کوتلیا تھا اور اس کتاب کا نام تھا ارتھ شاستر یعنی یہ کتاب تھی حکومت کے اس دور میں کہ حکومت کا کاروبار اور افسران کی کیا ذمہ داری ہے یہ تمام چیزیں اس میں درج ہیں تو یہاں کی جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے سب کانٹیننٹ کی وہ آج کی نہیں ہے وہ کافی قدیم ہے اب ہم اس خطے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انویڈرز آتے رہے مختلف شروع میں کہا گریکس بھی آئے پرشینز بھی آئے اور سینٹرل ایشیا سے مغلز بھی یہاں پر سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اب ایک گیپ کے بعد کیونکہ مغل پیریڈ اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ یہ ایک لمبے ایک طویل عرصے تک یہاں پر مغل ڈائنیسٹی نے حکومت کی Mughal administrative system has very cleared imprints on the present day public management in Pakistan بہت واضح اس کے جو ہے نشان ہیں کیونکہ آج بھی ہمیں ان کی بنائی ہوئی عمارتیں نظر آتی ہیں اور ان سے ہم یہ آخذ کرتے ہیں کہ ان کا دور حکومت بھی ایک دور حکومت ایسے تھا جس کے نشانات ہماری ایڈمنسٹریشن پر آج بھی ہیں Mughal period lasted over two centuries یہ سکسٹینتھ اور ایٹینتھ سینچری کا پیریڈ ہے اور during many rulers they rule this place including Sher Shah Suri اینڈ اکبر میں یہاں پہ زیادہ ان دو لوگوں کا نام ویسے تو مغل حکمرانوں میں سے آپ کو پتا ہے کہ بابر بھی تھا جس نے بنیاد رکھی مغل سلطنت کی لیکن اکبر اور کا دور اس لیے زیادہ نون ہے کہ یہ ایک سب سے زیادہ طویل دور تھا اور اس دور حکومت میں سب سے زیادہ امن و امان تھا لیکن شیر شاہ سوری اگرچہ مغل نہیں تھا لیکن اس نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ کام کیے جس کی آج بھی بہت جس جس کی بنیاد پر اکبر نے اپنا پبلک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم جو ہے اس کو اسٹرینتن کیا اب شیر شاہ سوری کا سسٹم جو تھا ہم نے کانسیپٹ کی بات کی تھی پبلک ایڈمنسٹریشن میں سینٹرلائزیشن کی تو شیر شاہ سوری کا جو پیریڈ تھا وہ کافی اس نے سینٹرلائزڈ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا اس نے اپنی امپائر کو جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں فورٹی سیون سینتالیس ڈویژنس میں ڈیوائڈ کیا with several subdivisions under each اور ہر ڈویژن کے نیچے سب ڈویژنس تھے not one but several subdivisions چند ایک اس نے سب ڈویژن رکھے انڈر ایچ ڈویژن اور دیکھیں کہ اسی طرح سے جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جو بنیاد ڈالی تھی شیر شاہ سوری نے اور جس طرح سے وہ اس نے حکومت کی تھی اس کے اثرات انگریز کے زمانے تک رہے اور آج بھی ہم وہی ڈویژنز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے وہی لینڈ ایک امپارٹینٹ ریسورس تھا اس کے لیے اس نے بڑا اس کو ایمفسائز کیا پچھلے حکمرانوں کی جیسے انہوں نے کیا اب موریہ پیریڈ میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ اس پیریڈ میں بھی لینڈ کی جو میجرمنٹ تھی اور سروے اس کی جو سروے تھا لینڈ کا وہ بہت اس کے اوپر بہت توجہ تھی سو اس نے اس چیز کو آرگنائز کیا کہ صحیح طریقے سے لینڈ کو میجر کیا جائے land which is under cultivation not other land as I said before again tax collection system effective tax administration was very important he emphasized and he focused and he give a lot of importance to the tax collection system پھر جو تیسری چیز اس نے کی وہ تھا کرمنل جسٹس سسٹم یعنی یہاں پر آپ یوں کہہ لیں کہ چوری چکاری یا قتل و غارت اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا وارداتیں معاشرے میں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ایک افیکٹو کریمنل سسٹم جو ہے ڈیویلپ کیا اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیر شاہ سوری ایک چیز سے تو بہت ہی پہچانا جاتا ہے گرینڈ ٹرنک روڈ جس کو کہا جاتا ہے جو یہاں پشاور سے لے کر کلکتہ تک اس نے یہ سڑک بنائی یہ سڑک اس کی آج بھی قائم ہے یعنی اگرچہ بدلتے ہوئے وقت نے اس پہ اپنے اثرات چھوڑے لیکن آنے والی تمام حکومتوں نے اس سڑک کو قائم رکھا نہ صرف گرینڈ ٹرنک روڈ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے بے شمار روڈ نیٹورک ڈیولپ کیا اور روڈ نیٹورک کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک بہت ہی اہم سسٹم ہے ڈویلپمنٹ کا اگر روڈ نیٹورک کسی بھی ملک کا اچھا ہوگا تو اس کے جو دہی علاقے ہیں وہ شہروں سے اچھی طرح سے کنیکٹڈ ہوں گے اور نہ صرف لوگوں کی موومنٹ بلکہ اجناس کی اور ٹریڈ جو ہے within the country within the districts within the division جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا تو اس نے روڈ نیٹورک کے اوپر بہت ایمفسائز کیا اور not only that he constructed G T road grand trunk road but there was a whole there was a development of a whole network of road under his reign اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیر شاہ سوری نے جو مزید ڈیولپمنٹ کی پبلک ایڈمنسٹریشن اور ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تھی construction of hospitals as well he established gardens and hospitals and promoted public welfare and he believed that no one no citizen should be deprived of state benefaction and no one should have superfluity of the same یعنی اس کا یہ بلیف تھا اس کا یہ یقین تھا اس بات میں کہ کوئی جو بھی سٹیزن ہے شہری ہے اس کو بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ضرور میسر آنی چاہیے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ کوئی سہولت ہو اور کسی کے پاس بالکل بھی نہ ہو so keeping that in view he constructed gardens and hospitals and he was a great believer in the social welfare system of the government اب شیر شاہ سوری کا دور جب ختم ہوتا ہے تو I am just taking out Uh, the rest of the uh, rulers, and we see a very longish period of Mughal rule of one single king, that was Akbar. And Akbar ruled for uh, almost 50 years on the subcontinent. His period is considered to be the most peaceful period because um, we see that in this part of the world people with different religious backgrounds and people with different ethnic backgrounds lived, yet Akbar maintained peace in his kingdom. Akbar, during his period, took a lot from what Sher Shah Suri had developed. He borrowed a lot of things from his system, and his empire again was divided into provinces, then divisions, districts and villages اور ولیج کی بہت اہمیت تھی جو چیز جو الفاظ جیسے جن کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ صوبے کہہ لیں ڈویژنس تھے اور ڈسٹرکٹس تحصیلیں اور گاؤں یہی ٹرمینالوجی جو اس کے دور میں استعمال ہوتی تھی وہی ٹرمینالوجی آج بھی استعمال ہوتی ہے یہ جتنی بھی ڈویژن تھی this was based this was an administrative division of the of the kingdom of the whole of his kingdom اور گاؤں جو تھا اکبر کے دور میں was the smallest unit of administration اور اس کے اوپر بہت فوکس تھا کیوں گاؤں کے اوپر کیوں توجہ تھی اس لیے کہ جو دہی علاقے ہیں وہی ایک سورس آف انکم ہے جہاں پہ سے اناج آتا ہے اور جو اناج ملک کے باقی حصوں یعنی شہروں کو بھی اناج گاؤں سے سپلائی ہوتا ہے لہذا اس اسٹرکچر اس اسمالسٹ یونٹ کو فوکس کرتے ہوئے وہاں پہ جو حکومت کے اہلکار تھے وہ کون کون سے تھے وہ ایک وہاں پر ایک ہیڈ مین ہوتا تھا ہیڈ مین اس کو کہا جاتا تھا دوسرا اکاؤنٹنٹ جو وہاں پہ حساب کتاب رکھتا تھا حساب کتاب کس کا کہ کتنا اناج وہاں پہ پروڈیوس ہوا اس گاؤں میں کیا گاؤں میں اناج کی پروڈکشن تھی اور ایک واچ مین تو اب دیکھیں کہ اس چھوٹے سے یونٹ جس کو گاؤں کہا جاتا تھا اس کی ایک اپنی ایڈمنسٹریشن تھی اور یہ ایڈمنسٹریشن اس طرح سے تھی کہ ایک ہیڈ مین کہہ لیں اور ایک واچ مین واچ مین جو تھا وہ اس کا کام تھا کہ وہ peace to maintain peace in the village to watch that nobody is doing any illegal activity اور یہ رات کے وقت بھی اس کا کام ہوتا تھا چوکی دار uh, uh, کی حیثیت سے بھی یہ کام کرتا تھا کہ کوئی انلیگل ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی نہ ہو گاؤں میں جو کہ قانون کے خلاف ہو تو اس چیز کے اوپر بھی اس uh, گاؤں کے اوپر جو ہے ایک بڑا اسپیسیفک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر تھا اس کے علاوہ جو اکبر نے جس چیز کے اوپر توجہ دی اس کا تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم یعنی آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اکبر نے جو اس کے اپنے اہلکار تھے یا سول سروینٹس تھے ان کی ویجز اور سیلری کا بہت خیال تھا یعنی اس نے ایک کریئر سسٹم بنایا جس میں سول سروینٹس جو تھے وہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آج اگر وہ ایک لیول سے شروع کر رہے ہیں تو کل کو ان ان کی پروموشن ہوگی اور ان کی جو ایک لیول سے دوسرے لیول ہے وہ یعنی ہیراکی میں موو کریں گے they could see their career within the government organization اس کے علاوہ entry to civil service was not restricted on the basis of religion اور جیوگرافک اوریجن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو یہ تھا لیکن چونکہ اکبر کا دور حکومت بڑا جسٹس والا سمجھا جاتا ہے اور بہت سی یہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے تھے تو اس نے کہا کہ جو سول سروس میں لوگ آئیں گے وہ لوگ ار ریسپیکٹو آف کہ ان کا ریلیجن کیا ہے اور وہ کس علاقے سے آتے ہیں ان کو سول سروس میں اجازت ہے سول سروس میں ان کو آنے کی اجازت ہے اور ان کے اوپر کوئی ریلیجن کے بیسس پر اور ایتھنک بیسس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے نیکسٹ چیز جو اکبر نے جس کو اہمیت دی وہ اگین باقی حکمرانوں کی طرح ریونیو کلیکشن سسٹم تھا it was based on survey and classification of soil دیکھیے آپ یہ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ چاہے وہ موریہ کا پیریڈ تھا یا مغل پیریڈ تھا یا شیر شاہ سوری کا پیریڈ تھا ان کی توجہ ریونیو کلیکشن کے اوپر بہت تھی اور میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتا دی ہے کہ ریونیو کلیکشن حکومتوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے اور دوسری چیز جو جس چیز پہ سارے حکمرانوں نے توجہ دی وہ تھا لینڈ لینڈ کو صحیح میجر کیا جائے اور لینڈ جو اسٹیٹ کا لینڈ ہے جن لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ لینڈ وہ اس لینڈ کی ورتھ معلوم کریں یعنی ورتھ سے مراد ہے کہ ایسا لینڈ بھی ہوتا ہے جو بیرن جس کو کہا جائے جس میں اناج نہیں اگ سکتا اور جس میں پانی جو ہے پہنچ نہیں سکتا دریاؤں کے ذریعے اور ایسا لینڈ جو بڑا فرٹائل ہے بہت زرخیز ہے اس کی مالیت میں اور وہ جو بیرن لینڈ ہے اس کی مالیت میں فرق ہوگا اور اسی طرح سے بیرن لینڈ کا آؤٹ پٹ اور فرٹائل لینڈ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا یا پروڈیوس ہوگا یا اناج ہوگا وہ مختلف ہوگا وہ یکساں نہیں ہو سکتا تو یہ ٹیکس لگانے سے پہلے یہ ٹیکس اہلکاروں کا جاننا ضروری تھا کہ جس پہ وہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ یہ پہلے سے متعین کر لیں کہ اس پہ جو ٹیکس لگائیں گے وہ ٹیکس لگانے والے کو پہلے سے معلوم ہو اور وہ فکس ہو جائے اور دونوں طرف یہ بات کلیئر ہو کہ ٹیکس دینے والے نے اور ٹیکس لینے والے نے کتنا ٹیکس جو ہے وہ لینا ہے پھر ہم اکبر کے دور کا جوڈیشل سسٹم بھی دیکھتے ہیں اور لا انفورسمنٹ سسٹم اگین جو جوڈیشل سسٹم میں یعنی عدالتیں کہہ لیں اس زمانے میں یہاں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ عدالتیں اس طرح کی عدالتیں نہیں تھیں جیسے کہ انگریزوں نے آ کے قائم کی قانون جو قانون تھا وہ لکھا ہوا قانون نہیں تھا یہ وہ قانون تھا جو کہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا اور اس میں لا میں اتنی یونیفارمٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ کہہ لینا کہ یہ بڑا پرانا ہمارا انفارمل سسٹم ہے کہ پنچایت ہوتی تھی اس کا ایک پنچایت کا مطلب ہے کہ پانچ انفلوئنشیل نوبل ریسپیکٹیبل لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور اس میں ایک ان کا سرپنچ ہے جو اس کو ہیڈ کرتا ہے اور کوئی بھی اگر گاؤں میں ایسی چیز جو سول لا ہے جو سول میٹر سے ریلیٹ کرتا ہے اور سول میٹرز کیا ہوتے ہیں سول میٹرز ہوتے ہیں جو جائیداد سے متعلقہ ہوں جو دو لوگوں میں جھگڑے سے متعلقہ ہوں ان کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں اور کرمنل بھی یہی پنچایتیں جو ہیں یہی جوڈیشل سسٹم جو تھا یہ کرمنل فیصلے بھی یہی کیا کرتے تھے پھر اس میں تھا لا انفورسمنٹ اب لا انفورسمنٹ میں ایک آپ نے شاید نام بڑا اگین یہ نام اسی سب کانٹیننٹ سے ہے کوتوال کوتوال کا کانسیپٹ تھا جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ چیف پولیس آفیسر کہا جاتا تھا اور اس کے پاس صرف سول اتارٹی تھی اور سول اتارٹی یہی تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں صرف پراپرٹی سے ریلیٹڈ فیصلے کرے کرمنل اتھارٹی اس کے پاس نہیں تھی کوتوال کے پاس اور کوتوال جو ہیں اہم جو قصبے تھے شہر تھے ان میں وہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے اور دہی علاقوں میں یا رورل ایریاز میں فوجدار جو ہیں ان کو تعینات کیا جاتا تھا کہ وہ کرائم کو کنٹرول کریں کرائم eh, eh, کی جو ذمہ داری تھی وہ فوجدار کے پاس ہوا کرتی تھی اکبر کے دور حکومت کے بعد ایک ایسا پیریڈ آتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی اس لیے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت ہمیں گیپ نظر آتا ہے اور وہی سسٹم جو اکبر نے اپنے دور حکومت نے اسٹیبلش کیا وہی چلتا رہا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکبر کا دور جب پچاس سال کے بعد ختم ہوتا ہے تو ہم ایک دم ایک میں تبدیلی آ رہی تھی اور جو بر صغیر پاک و ہند تھا وہاں پر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ ایک ایسی کمپنی تھی یا بالفاظ دیگر اس کو کہیں گے کہ یہ ایک آپ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہوتی ہے ایگزیکٹلی exactly اسی پیٹرن پہ تھی ایک ٹریڈنگ گروپ تھا برطانیہ کا انگریزوں کا جو مرچنٹس تھے اور ان یہ اس تلاش میں آئے تھے اس خطے میں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایکسپلور کریں کہ یہاں پر کیا پروڈکٹس ہیں جو یہاں سے وہ انگلستان لے جا سکتے ہیں اور وہاں کی کیا چیزیں جو ہیں جو اس وقت انڈسٹریل ریولیوشن ابھی آیا نہیں تھا ایسٹ انڈیا لیکن وہاں پہ بہت سی ڈیولپمنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس جو ہیں وہاں پہ ہو رہی تھیں تو وہ وہاں سے اپنے پروڈکٹس کے لیے نئی مارکیٹس کی تلاش میں سب کانٹیننٹ میں آئے اور سب کانٹیننٹ سے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں سے وہ کیا چیزیں لے جا سکتے ہیں جو وہ اپنی مارکیٹس میں بیچ سکتے ہیں تو East India company was a trading company and it had its board of governor آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے اس کا بورڈ آف گورنر یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے اور کمپنی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت ہی یعنی اس اس کو کو وہ حکومت کی پشت پناہ ہو سکتی ہے لیکن وہ اٹ سیلف حکومت نہیں ہوتی ہے تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کو چارٹر ملا thirty first December sixteen hundred میں فرام دی برطانوی حکومت سے to trade freely in to and from East Indies یعنی ٹریڈنگ کی اس کو اجازت ملی کہ یہ ایسٹ انڈیز میں ٹریڈ کر سکتی ہے نا برٹش پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ چارٹر ملا اس کمپنی کو اور 1609 میں اس کے چارٹر کو مزید ایکسٹینشن ملی یعنی اس کو صرف اتنا اختیار ملا برطانوی حکومت سے کہ وہ یہاں پر کاروبار کر سکتی ہے اور گریجولی اپنے کاروبار کو پھیلا سکتی ہے لیکن جب یہ کمپنی یہاں پر آئی تو اس نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر بہت سی اپرچونیٹیز ہیں اپرچونیٹیز اس لیے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو زرخیز بھی ہے یہ وہ علاقہ ہے جس میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو انگلستان میں نہیں ہیں تو 1661 میں اس کمپنی کو یہ اجازت مل گئی برطانوی حکومت سے کہ وہ یہاں پر وار ڈکلیئر کر سکتی ہے اگر کوئی اس کی ٹیریٹری میں آتا ہے تو وہ اس کو یہاں پر وار ڈکلیئر کر سکتی یعنی ان کو to protect them self and they can either go at war with the rulers اور دے کوڈ مینٹین پیس اب اگر ہم اس وقت کے دور حکومت میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے رولرز تھے سب کانٹیننٹ میں تو مختلف راجا مہاراجا اور سلطنتیں تھیں وہاں پر تو ان کی یہ اجازت مل گئی اور پہلی فیکٹری جو اس کمپنی نے قائم کی وہ قائم کی اس نے بالاسور ایک جگہ ہے وہاں پر اس نے اس کو اجازت ملی فیکٹری قائم کرنے کی اور کہا جاتا ہے کہ یہ اجازت مغل حکمران شاہ جہاں نے دی تھی اس وجہ سے کہ اس کی ٹریٹمنٹ وہاں کمپنی کے ایک سرجن نے اس کو ٹریٹ کیا تھا جو ڈاکٹر تھا اس کو میڈیکل کیئر دینے کے بدلے میں کمپنی کو اجازت ملی کہ وہ وہاں پر اپنی پہلی فیکٹری قائم کریں تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں جو برٹش پیریڈ ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ چکی ہے اور ہم نے یہاں دیکھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو بنیاد ہے اور جو کانسیپٹس ہم نے ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھے ہیں بہت سی چیزیں وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہی تھیں لیکن یہاں پر بطور ڈسپلن نہیں تھا اس کی جتنی پریکٹیکل ایسپیکٹس جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے اب ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اسی برٹش پیریڈ کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ برٹش دور میں یا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پیریڈ ہے اس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور چونکہ یہ تبدیلیاں ہم کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں لہذا ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے اوپر مزید ہم بات چیت کریں گے سوال اٹھائیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گی اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ چیزوں کو پڑھتے رہیں گے بہت ہسٹوریکل ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس علاقے میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کون سے حکمران تھے اور اس کے اثرات ہمارے اداروں پر کیا ہوئے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ